فیضان محمد فیضان محمد فیضان محمد فیضان محمد ہر شخص کی گردن پہ ہے احسان محمد ہر شخص کی گردن پہ ہے احسان محمد ہر سمت نظر آتا ہے فیضان محمد ہر سمت نظر آتا ہے فیضان محمد ممکن نہیں مجھ سے ہو بیا شان محمد جبریل امی رہتے تھے دربان محمد ہر دور میں باطل نے بہت زور لگایا لیکن نہ بجھی مشعل قرآن محمد امت میں ابو بکر کسانی نہیں کوئی جو پاس تھا سب کر دیا قربان محمد ہر شخص کی گردن پہ ہے احسان محمد ہر سمت نظر آتا ہے فیضان محمد اسلام کی عظمت کو عمر نے ہے بڑھایا ہر ملک نے پھیلا دیا فرمان محمد عثمان نے ارشاد نبی سامنے رکھا سی چاہ لہو دے کے جو بستان محمد حیدر کی شجاعت ہو کے حمزہ کی شہادت دونوں میں نظر آئی ہمیشہ محمد ہر شخص کی گردن پہ ہے احسان محمد ہر سمت نظر آتا ہے فیضان محمد کرتا ہے وہ اشعار میں بھی ذکر صحابہ جو بھی ہے حقیقت میں سنا خان محمد بڑھتی ہی رہی شان رفانا لک ذکرک اللہ کی رحمت ہے نگ خدا تجھ سے یہ دانش کی دعا ہے چھوٹے نہ کبھی ہاتھ سے دامان محمد ہر شخص کی گردن پہ ہے احسان محمد ہر سمت نظر آتا ہے فیضان محمد ہر شخص کی گردن پہ ہے احسان محمد